حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو انہیں اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو چوالیس